النصير اللہ رب العزت نے مسلمانوں کے لیے یہ لازم قرار دیا ہے کہ وہ اپنا والی اپنا ولی اپنا ناصر نصیر صرف اللہ وحدہ لا شریک کو مانو بار بار قرآن مجید میں اللہ رب العزت ہم پر یہ بات واضح کرتا ہے اے مسلمانوں میں تمہارا دوست ہوں تم مجھے اپنا ولی اپنا والی اپنا مولا سمجھو اور کہیں کہیں اللہ تعالی نے لفظ مولا کے معنی مزید واضح کرنے کے لیے نصیر مددگار جو لفظ ذہن کے زیادہ قریب تر ہے اس کو بھی استعمال فرمایا یہ بات مسلمان کے عقیدہ کا حصہ ہونا چاہیے کہ جو میرے دین پر نہیں ہے وہ میرا خیر خان نہیں ہے یہ اعتقاد ہے اور یہی ایمان ہے اور آج ہم اگر اپنے ایمان کو جانچنا پرکھنا چاہیں تو یہ ایک بہت بہترین اسٹینڈرڈ کرائٹیریا ترازو ہے کیا میں یا ہم مسلمان مومن ہیں سوال کا جواب ضروری نہیں کہ صرف قیامت کو ہی ملے گا اس سوال کا جواب اللہ بندے کو دنیا میں دیتا ہے آپ اس معیار پر رکھ کر اپنے آپ کو سوچیں میں کیا سمجھتا ہوں جو اللہ کا منکر ہے جو کافر ہے اسلام کا جو باغی پاغی آسی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ میرا دوست ناصح ہے خیر خواہ ہو سکتا ہے لیجیے ہم سب اپنے آپ کو اس معیار پر اس سوال پر رکھ کے سوچیں فطری کی بات ہے نا انسان ہمیشہ اس کی مانتا ہے جس کو سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے بہتری کی راہ دے رہا ہے ہمارا ذہن و عقیدہ کیا ہے اور قرآن ہمیں کیا پڑھاتا ہے اللہ رب العزت ہم سے کیا چاہتا ہے اللہ تعالی ہمیں بار بار یہ سبق یہ تمغیم یہ آیتیں یہ ٹاپک سبجیکٹ موضوع ہمارے سامنے رکھتا ہے اے ایمان والو اے اسلام والو تمہارا خیر خواہ تمہارا مددگار صرف تمہارا اللہ وحدہ لا شریف ہے اور جو تمہارے اللہ کو رب العالمین کو نہیں مانتا وہ تمہارا اپنا دوست خیر خواہ مددگار کا تنگ نہیں ہے کوئی شدت یا دہشت یا انتہا پسندی اس موقف میں نہیں ہے یہ ہم اپنی مسجدوں میں اپنے ممبروں سے اپنے بھائیوں کو کہتے ہیں اور مسلمانوں اپنے اسلام ایمان کو جج کرنے اس کو پرکھنے کے لیے کہ اس میں کوئی دم خم کوئی جان طاقت ہے اپنے آپ کو ایک سوال کے سامنے سے گزارو تم کس کو دوست سمجھتے ہو اور کس کی مانتے ہو اللہ اکبر میرے بھائیوں مسالہ بہت سنگین ہے اس بات میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں کہ نماز فرض ہے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر ذکر ہے زکوٰۃ صدقات فرض و نفل ہے اس میں کسی مسلمان کو اختلاف نہیں ہم جو بات سامنے رکھتے ہیں ممبر و محراب سے جمعات جماعت میں ہر جمعہ میں ہم گھما پھرا کے اس مرض کو اس بیماری کی نشاندہی کرنا چاہتے ہیں جو بیماری آج امت مسلمہ کے اندر گہری سرایت کر گئی جس سے مسلمانوں کا کوئی ٹکڑا خطہ اٹا ملک آج بچا ہوا نہیں ہے وہ بیماری کیا ہے مسلمانوں نے پالیسی کس کی لینی ہے مسلمانوں نے اطاعت کس کی کرنی ہے مسلمانوں نے دوست کس کو ماننا ہے اور مسلمانوں کا ایٹیچیوڈ مسلمانوں کا بہیویئر ان کی پالیسی حکمت عملی کافروں کی طرف قیمت کیا ہے مجھے واللہ بعض دفعہ میرے بھائی جمعہ کے بعد کہتے ہیں آپ ہمیشہ ایک چیز پر زور دیتے ہیں میں کہتا ہوں قرآن مجید ہمیشہ ایک چیز پر زور دیتا ہے ہر دس آئے سے پندرہ آئے سے بیس آیتوں کے بعد قرآن مجید مسلمان کو کہتا ہے مسلمان میری مان اپنے دشمن کی نہ مان مسلمان اللہ کی نہ مانے قسم باللہ مسلمان کی نماز اس کا روزہ اس کا جمعہ اس کی جماعت اس کا دین کوئی حیثیت نہیں رکھتا اگر وہ کلمہ پڑھ کے ختمہ کر کے حقیقہ کر کے نماز تصویر پڑھ کے مان لے کافر کی اسمم بلّہ اللہ کہتا جا تو میرا نہیں ہے رہا مسلمان کا ڈر خوف کافر تکڑا ہے کافر بڑا ہے وہ مجھے مار دے گا وہ مجھ سے کرسی گدی حکومت روزی روٹی اقتدار چھین لے گا اسی کو تو اللہ تعالیٰ کہتا فالم اللہ مولا تم مومنوں مسلمانوں اسلام والوں یہ جان لو کہ جب تک میں نہیں چاہوں گا کوئی تمہارا بال ٹیکا نہیں کر سکتا تم مجھے رکھ لو مجھے منا لو میرے بن جاؤ میں تمہارا دوست ہوں مولا ہوں مددگار ہوں تمہارے ساتھ ہوں اللہ کی قسم ہمارا سب سے بڑا اختلافی مسئلہ نظاہی مسئلہ ہمارا سب سے بڑا hepatitis C cancer T B اندر عقیدہ کی ٹی بی ہماری یہ ہے کوئی مرحلہ ہو کوئی مسئلہ ہو ہم کس کی مانتے ہیں اور ذہن کیا ہے میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ بڑا ہی غیرت مند ہے اللہ بہت غیرت مند ہے اور یاد رکھو اللہ کی قسم جس انسان کے اندر غیرت نہیں اس کو توحید سمجھ نہیں آتی میں یہ آپ کو قاعدہ اصول دے رہا ہوں بے غیرت و بے حمیت کو کبھی عقیدہ توحید سمجھ نہیں ممکن ہے ہمارے لفظ سنگین ہو یا ہماری بات بظاہر سخت ہو لیکن تھوڑے پھرسی کو خون کی صفائی کو کڑوی گولی مفید ہوتی ہے ہمارا خون خراب ہے اس خون میں سرخ صحت مند ذرات مفقود ناپید ہے گھن اور بیماریوں نے ہمارے ایمان اور عقیدہ کی صحت کو کھا لی ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں نہیں کافر ہم نے اس کے ساتھ رہنا ہے اس کے ساتھ چلنا ہے آخر دیکھو نا جی ہم دنیا کا حصہ ہیں اللہ اکبر کتنا کمزور اللہ کی قسم کتنا مسفٹ مسلمان ہوتا ہے وہ جو یہ سوچتا اور سمجھتا اور لکھتا پڑھتا ہے کہ جی ہم گلوب کا دنیا کا حصہ ہے اللہ کہتا جا تو میرے کام کا ہے ہم بھی معاشرے کا حصہ ہیں اور میرے بھائیوں محمد رسول اللہ سے پیار کرو اللہ کی قسم محمد الرسول اللہ کا ذہن اگر خدا نہ خاصتا عرب کے ان اصحاب کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ ذہن ہوتا تو اسلام دنیا میں پنپ سکتا ہم دنیا کا حصہ ہیں کیا بھونڈی اور پھسڈی دلیل ہے یہ مسلمان دنیا کا حصہ نہیں ہے مسلمان دنیا کو اپنے پیچھے لگانے کا فریضہ رکھتا ہے پوری دنیا کو کسی ایک صوبہ ایک بر صغیر یا ایک بر اعظم نہیں کل عالم کو کل دنیا کو یہ مسلمان جو میں اور آپ بنتے ہیں اللہ کی قسم ہمیں اللہ یہ ذہن دیتا ہے کہ اے میرے کلمہ پڑھنے والوں چاہے تم دنیا میں قلیل ترین رہ جاؤ پر تم دنیا کا حصہ نہیں ہو دنیا تمہارے پیچھے لگے ہماری اپروچ غلط ہے میں یہ بات معذرت کے ساتھ نہیں کہتا یہ میں ایسا جملہ بھی نہیں کہتا جس پر میں کسی کو سوری بولوں اللہ کی قسم ہماری اپروچ ہماری دینی سوچ ہمارا سیاسی منہج ہمارے ملکوں کی بناوٹ ہمارے ملکوں کی ساخت ہمارا سارا عالم اسلام اللہ کی قسم غلط نظریے پر غلط حکمت عملی پر ہم سمجھ بیٹھے ہیں کہ یہ سارا گلوب یہ جتنی پچ ہے اس پچ پر ہم بھی ٹیموں کے اندر ایک ٹیم ہے اللہ اکبر میں آپ کو سمجھانے کے لیے مثال عرض کرتا ہوں فرعون اور موسا علیہ السلام میں تصادم ہوا موسا علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل تھے شروع دن سے یہ قوم اطاعت اتباع اس میں فیل ہے شروع دن سے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اطاعت اتباع میں پاس ہے یہ انشاءاللہ ہمارا فخر ہے ہم مسلم مومن وہ بنی اسرائیل موسا علیہ السلام تنہا لڑتے تھے جب کبھی قوم کو بلایا انہوں نے کہا اظہب انت و رب کا فقاتلا جا موسا تو اور تیرا رب لڑو ہم تو میٹھا میٹھا ہپ کڑوا کڑوا تو اللہ نے کہا گورے بس علیہم یہ مجھ دل نہ تو بل مت چونکہ وہ انبیاء کو عقیدہ توحید کی دعوت کو مشکل وقت میں تنہا چھوڑتے تھے فرمایا زور وقت آ ذلت ہے بنی اسرائیل پر ذلت ذلت اور مسکنت کی مہر لگی ہم ماننے والے تھے اللہ نے فرمایا رضی اللہ عنہم و رضو اللہ ان سے راضی ہو گیا یہ اللہ سے راضی ہو موسا علیہ السلام فرعون کے دربار میں مناظرہ مقابلہ توحید پر وہ کہتا تھا انا ربو کو ملا موسا علیہ السلام کہتے تھے تو مخلوق ہے ربی اللہ میرا رب اللہ ہے اس نے مجھے نبی بنا کے بھیجا وہ سرکشی کرتا جب بہت بدتمیزی پر اترتا موسا علیہ السلام اللہ سے گارنٹی لے کے گئے تھے توتا اب کس طرح ہم پاکستانیوں کو سمجھائیں کہ فرعونوں کا علاج توتا ہوتا ہے تم دہشت گرد ہو تم بنیاد پرست ہو تم جہاد کی بات کرتے ہو تم فساد پھیلاتے ہو دہشت گرد فرعون تھا امن پسند موسا علیہ سلاط وسلام اللہ تعالیٰ نے کہا موسا اٹھ کھڑا ہو جا فرعون کے پاس وہ بڑا سرکش ہے کہنے لگے یا اللہ میں ڈرتا ہوں میں نے ان کا بندہ مارا ہے وہ مجھے پکڑ لیں گے قید میں ڈالیں گے اللہ نے کہا موسا ڈرتا کیوں ہے تیرے ہاتھ میں کیا ہے ماتل کا بے امی نے کہا یا موسا موسا تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے کالا ہے یا آسویا یا اللہ میرا تولتا میری لاٹھی مصر عرب خلیج اور پاکستان کے مسلمانوں کاش تم کو پتا ہو اللہ کی قسم بگڑے ہوئے سرکش فرعونوں کا علاج آسمانی ہسا ہوتا ہے جو موسا کے ہاتھ میں لکڑی کی شکل میں تھا محمد کے ہاتھ میں تلوار کی شکل میں لوہے کی تلوار کی شکل میں اب کیا کیجیے کوئی ڈبل پی ایچ ڈی آئے اور ٹیلی ویژن پر آ کے بات کرے اسلام کے اندر جہاد کے خلاف اندر نہیں عقل کا جب موسا علیہ السلام ڈر گئے کہ یا اللہ فرعون اللہ نے کہا ڈرتا کیوں ہے دائیں ہاتھ میں کیا ہے ہمارا بیچارہ مولوی یہ بھی نہیں سوچتا کہ دائیں ہاتھ کا اللہ نے ذکر کیا بائیں کا نہیں کیوں بائیں میں ڈھال ہوتی ہے ڈھال میں ڈیفینس ہے دائیں میں ہتھیار ہوتا ہے ہتھیار میں انیشیٹ ہے اوفینس ہے آگے بڑھ کے مارنا ہے دایاں ہاتھ حملہ آور دایاں ہاتھ اقدامی دایاں ہاتھ اوفینسو اور دے کون رہا ہے اللہ وہی سوٹا جو موسا کے ہاتھ میں تھا علیہ سلاط سلا تو اللہ کہتا موسا تیرے سوٹے کو ایٹمی بنا دوں گا القحا اس کو پھینک تو جب فرعون سرکشی کرتا موسا علیہ السلام سوٹا پھینک دیتے اللہ کا نام لے کے یہ حیت ال وہ بہت بڑا سانپ بنتا پھر کو نگلنے کی اس کے تخت کو نگلنے کی کوشش کرتا پھر چیختا سیکھتا میں گیا پکڑ موسا علیہ السلام اس کو دوبارہ پکڑ لیتے وہ سوتا بن جاتا کہنے لگا جادوگر ہے یہ بہت بڑا جادوگر میں اکیلا ہوں میں سارے جادوگر اکٹھے کروں گا بڑے جادوگر جمع کیے خاص جادو کرو موسا سانپ بنا دیتا ہے سانپ چھوڑتا ہے وہ مجھ فرعون کو کھا جاتا ہے میری جینج پھوت اکڑ سب نکل جاتی ہے آؤ جادو کرو مجھ فرعون کی مدد کرو اللہ اکبر ذرا غور کرو فرعون کے ساتھ سارا مصر موسا اکیلا ایک بھائی اللہ سے مانگا یا اللہ ہارون کو تو ساتھ کھڑا کر دے وجہ وزیر امین اہلی سفارشیں کر کر کے ایک مددگار لیا اللہ سے اس نے جادوگر بلائے دن مقرر ہو گیا گراؤنڈ طے ہو گیا اللہ تعالی نے موسا کے دل کا ذکر کیا پاؤ جیسا کہ نفسی ہی فتم موسا اب موسا پریشان تھے کہ یا اللہ ان کے بھی سانپ آئیں گے جادوگر آئیں گے کیا کیا کریں گے میرا بھی ایک سانپ ہوگا میچ کا فیصلہ کیسے ڈرام رہ جائے گا میں اور وہ برابر رہیں گے اللہ کہتا ہم نے کہا لا تخاف تحف انتل موسا اسلام دنیا میں کفر کے برابر نہیں ہوگا ڈر نہیں تو بلند ہوگا کفر کرنے نگو ہوگا القمافی زمین کا تک ما سنا تو اپنے دائیں ہاتھ کا وار کر تیرا وار ان کے سارے کرتوت کو کھا جائے گا ہڑپ کر ہماری سوچ یہ ہے کہ جی نہیں نہیں مسلمان بین الملل بین الاقوام مسلمان بھی ایک ملت ہے جیسے وہ ہیں ویسے تم بھی ہو تو مل جل کے چلو کافر ہمیں یہ پڑھاتا ہے اللہ تعالیٰ موسا علیہ السلام کو یہ سکھاتا موسا تو ہمارا ہم مالک تو حق پر ہم دین بھیجنے والے تو ہماری اطاعت کرنے والا ہم خود کو فرعونوں سے لڑانے والے اگر میچ برابر رہا تو پھر کیا خاص تیری کامیابی ہے انہوں نے جادو کے سام پھینکے ہم واقعہ کا بال اختصار ذکر کرتے ہیں موسا علیہ السلام نے اللہ کا نام لے کے اپنا چھوٹا پھینکا کیا ہو گیا موسا علیہ السلام کا سانپ سارے میدان کو صاف کر گیا ہڑپ کر گیا میدان میں کسی کا کچھ نہیں اکیلا موسا کا سانپ پھرتا ہے علیہ السلام یہ منزل کب آتی ہے جب مسلمان کہے کافروں میں تمہارا حصہ نہیں ہوں تم میرے برابر نہیں ہو میں اور تم کو ایگزٹینٹ کو آپریٹ نہیں کریں گے میں حق پر ہوں تم باطل پر ہو میں اللہ کا بندہ ہوں تم شیطان کے ایجنٹ ہو میرے پاس آسمان سے وہی ہے تمہارے پاس انسانی دماغ کی گھڑی ہوئی ہے میں اور تم برابر نہیں ہمارا ذہن کیا ہے سارے نونی کافی جینی ڈالی جتنے ہیں ہمارے خرابی کیا ہے ہم سمجھتے ہیں نہیں نہیں دیکھو نا جی آخر ان کے نیچے لگنا ہے فوجی صدر ہو یا سول وزیر اعظم ہو کاغذ کا شیر ہو یا تیر والی بی بی ہو پر لگنا تو ان کے نیچے ہے نا کیونکہ جی وہ بڑے ہیں کیونکہ جی وہ طاقتور ہیں کیونکہ وہ ٹیکنالوجی والے ہیں کیونکہ کیونکہ ہم ایک ہزار کیونکہ کے بعد آخر میں مشرق بن جاتے ہیں اللہ کی قسم دلت کا سبب ہی اللہ قرآن مجید نے کیا کہتا ہے جس کو ہم نہیں پڑھتے قل ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف اے نبی اللہ نواں پارا اس پر ختم ہوتا ہے قرآن کی نو منزلیں اس آیت پر ختم ہو رہی ہوں اُل لینا کفارو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہو کہو بول کے پیغام بھیجو دعوت پیش کرو سناؤ ان کو دل کفارو ان کو جو کافر ہیں کیا کہو انتا ہوں اگر وہ باز آ جائے یوگ پر لہم قد سالف ان کے پرانے کرتوت معاف کر دیے جائیں گے اور اگر وہ کفر پر قائم رہے اور سرکشی بغاوت شرارت جاری رکھے فقد مذہب سنت الاولین ہم نے جیسے پہلے کافروں کو تباہ و برباد کر دیا ہم ویسے ہی تمہارا نام و نشان کا وہ کیوں بھائی سرائے سمجھتا ہے تم اللہ کے نہیں بنتے تمہاری آزادی حقیقی نہیں ہے تمہارا نظام اپنا سچا اسلامی نہیں ہے تمہاری آئیڈینٹی تشخص سالیڈیرٹی انٹیگریٹی تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس ملک اور اس ملت اور اس کے اندر بسنے والی ساری جماعتوں ساری قیادتوں حتیٰ کے سول اور فوج سب کو اپنے بھائی سمجھ کر محبت کرتے ہوئے اللہ کی قسم نصیحت اور درد وہ کیوں بڑے چلا سمجھتا ہے تم اللہ کے نہیں بنتے تمہاری آزادی حقیقی نہیں ہے تمہارا نظام اپنا سچا اسلامی نہیں ہے تمہاری آئیڈینٹی سچا ہوف سالیڈیرٹی انٹیگریٹی تمہارے اپنے ہاتھ میں نہیں ہے ہم انشاءاللہ اس ملک اور اس ملت اور اس کے اندر بسنے والی ساری جماعتوں ساری قیادتوں حتیٰ کے سول اور فوج سب کو اپنے بھائی سمجھ کر محبت کرتے ہوئے اللہ کی قسم نصیحت اور درد مندی سے بات کر ہماری اپنی غلطی ہے ہم نے جو ہماری حیثیت اللہ نے متعین کی ہم نے وہ حیثیت نہیں منوائی ہم کافروں کے پھیلائے ہوئے عالمی نظام کے اندر فٹ ہونے کی فٹ رہنے کی کوشش کی جبکہ اللہ کا بھی ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ کا ہے یہ گھر یہ سارا گلوب یہ کس کا ہے اللہ کا تو بندہ کس کا ہے اللہ کا پھر تیرا اسٹیٹس کیا ہو اللہ کا بندہ بن دنیا کو اپنے پیچھے چلا علیحدہ ہو جا تقسیم کر زمین کو مذہب پر ڈیوائڈ کر زمین کو عقیدے پر واضح کر کفر اور شرک کو آپ سوچئے نا اور یاد رکھو اسلام اس کا بچتا ہے اللہ کی قسم جس کے اندر غیرت ہوتی ہے توحید اس کو سمجھ آتی ہے اس کے اندر غیرت ہوتی ہے عقیدہ وہ سمجھ سکتا ہے جو اپنے خون میں ریڈ سیل رکھتا ہے اور آپ سب کے سامنے ہیں اس وقت کی ہماری حالت اللہ کی قسم اسلام و ایمان کے حوالے سے غیرت توحیدی کے حوالے سے ہمارا حال اس وقت بالکل صفر ہے مائنس اور ڈر کیا ہے نہیں نہیں وہ بڑے ہیں وہ ماریں گے وہ طاقتور ہیں وہ ماریں گے اللہ تعالیٰ کہتا ہے فالم فالم جان لو ان اللہ مولاکم کوئی مجھ سے بھی طاقتور ہے نعم المولا میں بہترین مددگار بہترین دوست آقا مالک و نعم نصیر اور بہترین ناصر مددگار مشکل وقت دیکھو اللہ تعالیٰ بندے سے یہ چاہتا ہے کہ بندہ اپنی اٹ موسٹ جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اپنی آخری کوشش میرے لیے کر دے بدر میں کیا تھا اللہ کے نبی کے پاس کچھ نہیں تھا سوا تیرہ سال تقریباً ساڑھے تیرہ سال لگ گئے چھوٹی سی جماعت بنی اوپر سے حملہ ہو گیا اب اجال چڑھ کے آ گیا اللہ کے نبی نے کیا کیا اپنی ساری جماعت جو لاؤ لشکر اٹھارہ تلواریں دو گھوڑے لے کے میدان میں آ گئے وہاں اللہ سے پکار کے کہا یا اللہ ان تو افادت و لن صحبت فی الارض اللہ میری یہ جماعت ہے اگر یہ آج ہلاک ہو گئی ختم ہو گئی قتل ہو گئی شکست کھا گئی کل تیری عبادت دنیا میں نہیں ہوگی کبھی آپ الفاظ پر غور کریں الفاظ پر اللہ کی قسم صدر سے جہاد پر غور کرو استادوں پروفیسروں عالموں خطیبوں واحدوں صدر و حکمرانوں بدر بدر مارکت البدر القبرا اسلام اور کفر کے درمیان اس مارکے نے اسلام کے بیلنس کو مضبوط کیا کفر کے بیلنس کو آؤٹ کر اسلام کے ہاتھ میں پاسا پلٹ گیا سارے جزیرت العرب میں اسلام کے حق میں پلس پوائنٹ دروازے کھلے دنیا میں اسلام اٹھا اور کفر اس دن سے گرنا شروع ہوا اور اللہ کے فضل و کرم سے ہزار سال تک گرتا ہی گیا آج بہت بڑی سازش سے جہاد کو زبان سے اچک لیا نہ ممبر پہ اس کو بولا جاتا ہے نہ عالم اس کو بیان کرتا ہے نہ جماعتیں صحیح اور حق جہاد کرتی ہیں اور حکومتیں بیچاری تو ویسے ہی لمبی لیٹ گئی ہیں کافروں کے سامنے ہم صرف رمضان میں سترہ رمضان کو بدر اخبار میں چھاپتے ہیں آپ نے دیکھا نا اب رمضان شریف آنے والا ہے بدر چھپے گا اور اللہ کے بندو جب اس کو چھاپتے ہو تو اس کو مانو اس نظریے پر اعتقاد رکھو اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے اللہ کے دشمنوں سے سب سے پہلے علیحدگی کرو اپنا ہاتھ ان کے ہاتھ سے چھڑاؤ جو قوم میں یہودیوں کے ہاتھ میں ہاتھ دے بیٹھتی ہیں اللہ کی قسم وہ یہود کے پنجے میں پھنستی اور گہری گہری گرتی جاتی آپ دیکھ لیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرب میں مشرق تھے عیسائی بھی تھے پر یہودیوں کو اللہ کے نبی نے کیا کہا اخرج جو من جزیرت العرب اس فتنہ یہود کو عرب کے جزیرے سے باہر پھینک دو تاکہ مسلمانوں کے اندر تجارت میں سیاست میں معاشرت میں سازش میں یہودی ہاتھ باقی نہ بچے ہمارا ذہن یہ ہے کہ نہیں نہیں نہیں نہیں وہ آئیں تو ان کو پروٹوکول دو تاکہ ہماری سیاست جمے تاکہ ہمارا ملک بچے یاد رکھو اللہ کی قسم یہ اجتماع ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیاست اور آج کے مسلمان کی سیاست یہ دو زدے دو مختلف انتہائی ہیں ہمیں اللہ رب العزت نے اسلام کا ذمہ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 چوک لاہور فون سات دو تین صفر پانچ چار نو